إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العظيم سورة القيامة قیامت کے دن سے موسوم ہے اور اللہ تبارک و تعالی شاہ نے چونکہ اس کی پہلی آیت میں قیامت کے دن کی قسم کھائی ہے اس وجہ سے اس کا نام اسی مناسبت سے قیامت سورت القیامہ رکھ دیا گیا ہے یہ دو مختصر سے رکوعوں پر مشتمل اکتیس آیات ہیں جس کے ابتدائی حصے میں اللہ رب العزت نے قیامت کو جھٹلانے والوں اور مرنے کے بعد سل گڑ کر سڑ گل کر ختم ہو جانے اور مٹ جانے والے جسم کے دوبارہ پیدا ہونے پر شبہ کرنے والوں کو جواب دیا ہے اور ان کو بتایا ہے کہ کس طرح اللہ تعالی انسان کو دوبارہ پیدا فرما سکتا ہے اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا یہ عقیدہ اور یہ حکم جو اللہ رب العزت نے بھیجا ہے کیسے صحیح ہے اور اس میں شک شبے کی ضرورت نہیں ہے پہلی قسم اللہ نے تو قیامت ہی کی کھائی کہ قیامت چونکہ اس میں اس بات اسی کا کرنا ہے کہ قیامت سچی بات ہے واقعہ واقعہ ہے جو یقیناً پورا ہونے والا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی لا اقسم بیوم القیامہ اس کا مطلب ہوتا ہے اقسم بیوم القیامہ کہ میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں ولا اقسم بن اللوامہ اور یہیں اللہ تعالیٰ نے ایک اور قسم کھائی وہ نفس لوامہ کی قسم کھائی ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے اندر میں ایک طاقت رکھی ہے جس کو نفس کہتے ہیں یہ نفس جو اللہ رب العزت نے ہر انسان کے اندر رکھا ہوا ہے یہ نفس تین قسم کا ہوتا ہے ایک تو نفس امارہ بسو ہے جس کا ذکر حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے سورہ یوسف میں آیا ہے وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي دوسرا نفس لوامہ ہے جس کا ذکر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے لا اقسم بالنفس اللوامہ قسم کھا کر کے فرمایا ہے اور تیسرا نفس مطمئن ہوتا ہے اس کا ذکر اللہ رب العزت نے سورة الفجر میں فرمایا ہے یا ایتہا النفس المطمئنہ ارجع الى ربك راضیہ مرضیہ یہ تین قسم کے نفس ہوتے ہیں یعنی انسانوں کے اندر جو نفس پائے جاتے ہیں وہ تین قسم کے ہوتے ہیں امارہ کا مطلب یہ ہے کہ جو بار بار گناہ کا حکم دیتا ہے یعنی فاسق فاجر نفس ہے جس کا کام ہی برائی کی طرف بلانا برائی پر ابھارنا برائی پر کھڑا کرنا اور برائی کروانا انسان سے اس کا کام یہ ہوتا ہے جس شخص کے سینے میں ایسا نفس ہے اس شخص کی زندگی فسق و فجور میں نافرمانیوں میں اور گناہوں کے اندر گزرتی ہے اور دوسرا نفس ہے لوامہ لوامہ کے معنی ہے ملامت کرنے والا ملامت کس چیز کی کرتا ہے دو طرح سے ملامت کرتا ہے اگر انسان کوئی گناہ کا کام کر بیٹھتا ہے تو اس کے ہو جانے کے بعد نفس کہتا ہے کہ یہ تو صحیح نہیں ہوا مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اب تو شرم سے ڈوب مرنے کی بات ہے کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کر لی اور میں نے تو اللہ رب العزت کا حکم توڑ دیا اس پر ملامت کرتا ہے نفس اور دوسری طرح ملامت یہ ہے کہ کسی خیر کے کام کو چھوڑ دیا تو اس پر بھی ملامت کرتا ہے کہ بھائی نماز پڑھ لینی چاہیے تھی فلاں کام کر لینا چاہیے تھا تو کیوں نہیں کیا کر لیتا تو کتنا اچھا ہوتا بڑے افسوس کی بات ہے کہ میں نے اللہ کا حکم توڑ دیا اللہ کی نافرمانی کی تو وہ ملامت کرتا ہے تو دو دو طرح ایک یہ کہ کرنے کے کاموں کے نہ کرنے پر ملامت کرتا ہے اور دوسرے نہ کرنے کے کاموں کے کرنے پر ملامت کرتا ہے اس کا کام ملامت کر کے انسان کو چوکن نہ کرنا ہوتا ہے جو ظاہر ہے کہ نفس امارہ کے مقابلے میں بہت اچھا نفس ہے کم سے کم اس کی وجہ سے توبہ استغفار کی توفیق تو ہوتی ہے اور بار بار سرات مستقیم پر پھر سے کھڑے ہو جانے کا موقع ملتا ہے اس لیے وہ درمیانی درجے کا نفس ہے جو صالحین کا اور نیکوکاروں کا نفس ہوتا ہے اس کے بعد نفس سے مطمئنہ ہے مطمئنہ اس نفس کو کہتے ہیں جو حق تعلی شاہ کی فرما برداری سے مطمئن ہو گیا ہے اب اس کا استقرار ہو گیا یعنی اس کا مزاج یہ بن گیا ہے کہ وہ فرما برداری ہی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتا اس کو نافرمانی سے اطمینان نہیں ہوتا بلکہ فرما برداری سے اطمینان ہو جاتا ہے تو یہ اس سے بھی اعلیٰ درجے کا نفس ہے اگرچہ کہ اس نفس سے بھی خطا ہوتی ہے لیکن بہت کم اس لیے کہ وہ مطمئن ہے اللہ کی اطاعت پر اور اس کو سکون اور سرور حاصل ہوتا ہے فرما برداری سے اور وہ بے چین ہو جاتا ہے نافرمانی سے اس لیے اس سے خطاؤں کا صدور بہت کم ہوتا ہے لیکن انبیاء کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں اگر ان کا نفس مطمئن بھی ہو جائے تو ان سے کبھی کبھی خطا تو ہو سکتی ہے اس لیے کہ پیغمبر کے علاوہ کوئی خطا سے محفوظ نہیں ہے تو نفس کی تین قسموں کی وجہ سے انسان بھی تین قسموں میں بٹ گئے بعض وہ ہیں جو فسق و فجور ہی میں ہمیشہ مبتلا رہتے ہیں کیونکہ ان کا نفس نفس سے امارا بسو ہے بعض وہ ہیں جو فسق و فجور سے بہت بچتے ہیں اور بہت نیک زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن قدم لغزش کھاتا رہتا ہے گڑبڑ ہوتی رہتی ہے کبھی نیکی چھوٹ جاتی ہے کبھی بدی میں مبتلا ہوتا رہتا ہے مگر نفس اس کا اس سے خوش نہیں ہوتا بلکہ اس پر افسوس کرتا ہے ملامت کرتا ہے تو ایسے بندے صالحین ہیں جن کی اکثر اور بہتر زندگی گزرتی رہتی ہے اور کبھی کبھی وہ گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں اور تیسری قسم وہ ہے جو اولیاء صدیقین کی ہے اور انبیاء کا نفس بھی نفس سے مطمئنہ ہوتا ہے صحابہ کا نفس بھی نفس مطمئنہ تھا اولیاء کا نفس بھی نفس سے مطمئنہ ہوتا ہے مطمئن کا معنی کسی ایک رنگ پر جم جانا اور ان کا نفس فرما برداری پر جم جاتا ہے اطاعت پر جم جاتا ہے اس لیے اس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں یہاں اللہ تعالیٰ نے نفس لوامہ کی قسم کھائی مفسرین فرماتے ہیں کہ مطمئنہ بھی لوامہ میں داخل ہے اس لیے اس اعتبار سے نفس امارہ کی چونکہ وہ تو بہت نالائق ہے اللہ نے اس کی قسم نہیں کھائی البتہ یہاں پر نفس لوامہ کی قسم کھائی اور مطمئنہ بدرج اولا اس کے اندر موجود ہے جس چیز کی اللہ پاک قسم کھا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے قسم کھانے سے وہ چیز غیر اہم ہے تو بہت اہم بن جاتی ہے یا پہلے سے اہم ہے قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت کو واضح کر دیا مخاطبین قرآن کے سامنے اس کے بعد قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ہے جواب قسم بَلَا قَادِرِينَ انسان بال قادری بنانا آدمی یہ سوچتا ہے یہ سمجھتا ہے کہ کیا ہڈیاں گل سڑنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھائی جائیں گی اور وہ کیسے اٹھ سکتی ہیں بلکہ انکار کرتا ہے کہ لن نجما ہم نہیں جمع کر سکیں گے ہڈیوں کو ہم نہیں پھر سے انسان کو دوبارہ کھڑا کر سکیں گے یہ کہتا ہے تو فرمایا ایسی بات نہیں ہے میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا انسان کی بڑی بڑی موٹی موٹی ہڈیوں کو جوڑ دینا تو بہت چھوٹی سی بات ہے حق تعالی شاہ ہیں کہ ہمارا ہماری قدرت کا حال یہ ہے کہ ہم انگلیوں کے پورووں کو بھی درست کر دیں گے جیسے پوروے انگلیوں کے پوروے ہوتے ہیں انگلیوں کے جوڑ ایک ایک انگلی میں تین تین جوڑ ہیں اس کو پوروا کہتے ہیں انگلیوں کے پورووں کو بھی ہم جوڑیں گے یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ انگلیوں کے پوروے بہت چھوٹے چھوٹے سے ہیں اور ان کے جوائنٹ اور ان کے ساتھ جو رگے ہیں اور ان کے ساتھ جو نظام اللہ نے بنایا ہے وہ بہت ہی سسٹمیٹک ہے لطیف ہے نازک ہے اور اس ایک ایک پنجے میں کتنی ہڈیاں اللہ تعالیٰ نے بنا رکھی ہیں اور ان سب ہڈیوں کو جوڑا ہے اور پھر ان کو سب سے زیادہ کام کے قابل بنایا ہے اور سب سے زیادہ استعمال ہونے والی وہ ہیں اور چھوٹی چھوٹی سی ہیں جو ظاہر ہے کہ جلدی گل جائیں گی اور جلدی وہ ریزا ریزا ہو جائیں گی اللہ نے فرمایا کہ بنانا کو یعنی انگلیوں کے پورووں کو اور ان کے جینٹس کو بھی ہم صحیح کریں گے اسی طرح جیسے زندگی میں تھا تو اس کے بعد پھر انسان کی بڑی بڑی نلیاں ہڈیاں ہیں اس کا جوڑنا کیا بڑی بات ہے اس کو بھی ہم جوڑ لیں گے اصل میں بل بلد الانسان لیفجر امامہ یہ انسان جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گستاخی کرنا چاہتا ہے اور اسی وجہ سے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بوسیدہ ہڈیاں لا کر سوال کیا کہ کیا یہی بوسیدہ ہڈیاں ہیں جنہیں آپ کا رب دوبارہ اٹھانے والا ہے اور پھر سے ان کو زندگی دینے والا ہے تو نبی کے سامنے دراصل اس نے جرت و گستاخی کرنا چاہا ہے اور پھر یوں پوچھتا ہے کہ وہ قیامت جس میں یہ سب ہڈیاں اٹھائی جائیں گی آخر کب آنے والی ہے یس الم القیامہ قیامت کب آنے والی ہے وہ آپ جو ہم کو یہ وعدے کرتے ہیں یہ دعوے کرتے ہیں ایک دن ابو جہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آپ کے سامنے اس نے آپ سے کہا کہ آپ جس چیز کا ہم سے وعدہ کرتے ہیں کہ قیامت آئے گی اور اللہ تعالیٰ سب کو زندہ کریں گے اور حساب کتاب ہوگا اور یہ ہوگا وہ ہوگا جو وعدے آپ ہم سے کرتے ہو میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ دن کو نہ آپ لا سکتے ہو نہ آپ کا رب لا سکتا ہے کوئی وہ دن نہیں لا سکتا سب بکواس ہے آپ کے ذہن کی پیداوار ہے میں نہیں مانتا کہ ایسا ہو سکتا ہے اگر وہ دن آ بھی جائے تو میں ایمان نہیں لاؤں گا پر پھر بھی انکار کروں گا میں اس کا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ دن تم سمجھتے ہو کہ بہت ہلکا پھلکا ہوگا فعدا بری قل بسر و خصف القمر جب آنکھیں چندیا جائیں گی جب چاند بے نور ہو جائے گا والقمر آج چاند کی کا دورانیہ اور سورج کا دورانیہ بالکل ایک دوسرے سے جدا ہے لیکن اس دن جمع کر دیے جائیں گے دونوں اکٹھے کر لیے جائیں گے اس وقت کی صورت حال جس کا آج انسان انکار کرتا ہے اپنی آنکھ سے دیکھے گا تو بے اختیار کہے گا این المفر بھاگنے کی کوئی جگہ ہے بچ نکلنے کا کوئی راستہ ہے وہ تو سب کچھ ہو گیا جس کا ہونا میری سمجھ میں نہیں آتا تھا جس کا میں اقرار نہیں کیا کرتا تھا اس وقت انسان مفر تلاش کرے گا لیکن اللہ نے فرمایا کل لا وزر الا یومئذ المستقر کوئی بچنے کا راستہ نہیں ہوگا کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی کہاں جاؤ گے اور کس دنیا میں چھپنا چاہو گے جہاں جاؤ گے وہ اللہ کی مخلوق اور اللہ کی کائنات ہوگی اس لیے سب اپنے رب کی طرف ہانکے کے جائیں گے سب کو الا رب یوم المستقر اس دن آپ کے رب کی طرف سب کو چلنا ہے اور سب کا ٹھکانہ اللہ کے سامنے ہے اور کوئی اس میں اپنے کو بچانے کی کسی تدبیر میں کامیاب نہیں ہو سکتا پھر جب وہ سب اکٹھے ہو جائیں گے تو الانسان یوم قدم و اخر اس دن انسان کو بتایا جائے گا اس نے کیا آگے بھیجا کیا پیچھے چھوڑا سب اس کے سامنے آ جائے گا بل انسان والا نفسی بصیرہ بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ انسان خود اپنے بارے میں باخبر ہے اور خود اپنے بارے میں سمجھتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں اور کس انجام کی طرف جا رہا ہوں انسان کو اللہ کی طرف سے دکھانے کی بھی ضرورت نہیں قیامت کے دن ہر شخص یہ طے کرے گا کہ میرا انجام کیا ہونے والا ہے لیکن اللہ رب العزت پھر بھی حجت پوری کریں گے اور ہر ایک کو اس کی زندگی ما قدم و ما اخر سب دکھائیں گے اور جب حجت پوری ہو جائے گی پر پھر فیصلہ فرمائیں گے اس کے درمیان میں ایک دوسرا کلام اللہ رب العزت نے فرما دیا ہے اس کو جملہ معترضہ کہتے ہیں جو اس موضوع سے ہٹ کر ہے فرمایا لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانا فاذا قراناه فتبع قرانا ثم ان علينا بيانا یہ دوسرا مضمون درمیان میں اللہ نے بیان فرمایا اور اس کا مختصر تفسیر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل آ کر کلام الہی سناتے تھے حضور علیہ السلاۃ والسلام جس وقت اس کو سنتے تھے اور جب وہ آپ کے قلب پر الہام کیا جاتا تھا تو اس وقت آپ اس اندیشے سے کہ کہیں میں اس کلام کو بھول نہ جاؤں اور کچھ آگے پیچھے نہ ہو جائے اسی کے ساتھ ساتھ دہرانے بھی لگتے تھے حضرت جبرائیل پڑھتے رہتے تھے تو آپ بھی زبان سے اسی کے مطابق حرکت فرماتے تھے پڑھتے رہتے تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا مت کیجئے جب میرا قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اس وقت میں آپ سنیے اس کا ادب سننا ہے اس لیے اس وقت میں تو سنیے اور اس کے بعد پھر آپ پڑھیے البتہ اگر آپ کو یہ ڈر ہے کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں کہیں اللہ کا کلام عدل بدل نہ ہو جائے تو آپ اس کا اطمینان رکھیں وہ آپ کی زبان سے صحیح صحیح نکلوا دینا وہ ہماری ذمہ داری ہے ہم آپ کی زبان سے نکلوا دیں گے اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے لا بھی بھی اپنی زبان کو جلدی کی وجہ سے حرکت مت دیجیے ان علینا جمع ہو قرآن ہمارے ذمے ہیں اس کا جمع کرنا پھر اس کے بعد آپ کی زبان سے پڑھوا دینا فضا کرانا فتب قرآنہ جب ہم ذمہ داری لے رہے ہیں حفاظت کی تو پھر آپ کو چاہیے کہ جب ہم پڑھ چکے یعنی جبرائیل پڑھ چکے ہیں کیونکہ جبرائیل کے پڑھنے کو اللہ تعالیٰ اپنا پڑھنا فرماتے ہیں جب جبرائیل پڑھ چکے ہیں اس کے بعد آپ پڑھیے فتب قرآن وہ جو انہوں نے دل میں ڈالا ہے اس کو آپ زبان سے جب نکالیے اور اس کا محفوظ کرنا بھی ہمارے ذمے ہے اور اس کو آپ کی زبان سے پڑھوا دینا بھی ہمارے ذمے ہے یہ کام ہم کریں گے اس کی آپ فکر مت کیجئے البتہ قرآن کے ادب یہ ہے کہ جب وہ پڑھا جا رہا ہو تو آپ سنیں اور اس کو محفوظ کریں ثم ان علینا بیانہ پھر اس کے بعد یہی نہیں کہ قرآن کے الفاظ کو آپ کے سینے میں محفوظ کریں وہ ہماری ذمہ داری ہے بلکہ یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ اس قرآن کے معنی کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے ان چھوٹے چھوٹے لفظوں کے ذریعے سے کیا احکامات دیے گئے ہیں کیا ہدایات دی گئی ہیں تو اس کا جو بیان ہے بیان کے معنی تشریح تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی وعدہ فرمایا کہ آپ اس کی بھی فکر نہ کریں کہ آپ اس کو سوچنے کے مجاہدے میں پڑھیں اور ذہن پر بار گراں ہو کہ آخر اس کا کیا مطلب ہے اس کا کیا مطلب ہے تو اس کی بھی آپ فکر نہ کریں وہ بیان بھی ہم ہمارے ذمے ہے ہم آپ کے دل میں ڈالیں گے اور آپ کی زبان سے اس کا بیان بھی کروا دیں گے تو تم انا علینا بیانہ قرآن کے بیان کی بھی ہماری ذمہ داری ہے اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دو چیزیں نازل فرمائی ایک تو قرآن الفاظ قرآن کو نازل فرمایا اور دوسرے بیان قرآن کو نازل فرمایا اور دونوں کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے اوپر لی اور دونوں کو زبان مبارک سے نکلوا دینے اور کہلوا دینے کی ذمہ داری بھی اللہ رب العزت نے لی اس لیے بات صحیح نہیں ہے جو بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ بیان قرآن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو مبعوث فرمایا جیسے ہمارے زمانے میں مہدوی فرقے کے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن تو اللہ رب العزت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر اتارا تھا اور بیان قرآن سید محمد جون پوری کے قلب پر اتارا اس لیے وہ بیان لائے ہیں اور ہمارے نبی قرآن لائے ہیں اور اسی وجہ سے انہوں نے سراحت کی ہے کہ مہدی نے وہ قرآن کی تفسیر کی ہے اور وہ بیان کیا ہے جو عہد صحابہ میں کسی کو بھی نہیں معلوم تھا بعد میں نو سو سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کا بیان نازل کیا تو ظاہر ہے کہ نو سو سال تک جن لوگوں نے قرآن کو نہیں سمجھا ان کے ایمان اور ان کی ہدایت کا کیا ہوگا تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ وہ لوگ بیان نازل نہ ہونے کی وجہ سے معذور ہیں اس لیے ان کو معاف کر دیا جائے گا لیکن جس پر قرآن اتر گیا بیان اتر گیا ہے اس کے بعد جو مہدی کی تصدیق نہیں کرے گا اور اس کی لائی ہوئی باتوں کو پر ایمان نہیں لائے گا تو وہ غیر مصدق غیر مومن ہوگا اس لیے اس کا ایمان کا اعتبار نہیں کیا جائے گا اور ظاہر ہے کہ ان لوگوں کی یہ منطق سو فیصد اہل السنت والجماعت کے عقیدے کے خلاف بلکہ آدمی کو ایمان ایمان سے کفر کی طرف لے جانے والی منطق ہے اس لیے اس کا کوئی اعتبار نہیں اور اس میں ہمارے نبی کی سریح گستاخی بھی ہے کہ اللہ نے ان کو تو اس کا اہل نہیں سمجھا تھا کہ بیان دیتے پھر کسی اور کو اہل بنایا کہ وہ قرآن سمجھنے کے قابل ہو جائے تو یہ نبی کی شان میں گستاخی بھی ہے اور ایسی گستاخی جو ناقابل معافی ہے اس وجہ سے یہ عقیدہ باطل ہے بالکل غلط ہے یہ درمیان میں اللہ نے ایک دوسرا مضمون بیان کیا بات چل رہی تھی انکار کرنے والوں کی تو آگے اللہ نے فرمایا کل بل تو ہبون و تدرون اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اصل بات یہ ہے میں مرض کی تشخیص کرتا ہوں کہ یہ جو مشرقین ہیں قیامت کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے بات دراصل یہ ہے کہ یہ دنیا سے محبت کرتے ہیں اور آخرت سے گھبراتے ہیں دنیا سے محبت کرتے ہیں دنیا میں جینا چاہتے ہیں دنیا میں رہنا چاہتے ہیں اور موت سے اور آخرت کے نام سے ڈرتے ہیں اور اس سے گھبراتے ہیں حالانکہ آخرت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے حشاش بشاش ہوں گے اور وہ چمکتے دمکتے چاند کی طرح ہوں گے وہ جو ہوں یوم الا رب ناظرہ دونوں ناظرہ اور ناظرہ دو, دو, دو لفظ دونوں آیتوں میں ہیں پہلی آیت میں واد کے ساتھ ہے دوسری آیت میں وا کے ساتھ ہے ناظر واد کے ساتھ کہا جائے تو اس کے معنی ہے سر سبز شاداب مسرور مگن اور خوش اور زوا کے ساتھ کہا جائے تو اس کے معنی ہے دیکھنے والی کی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وجوہ یوم اذن ناظرہ الہ ربہا ناظرہ کچھ چہرے ہوں گے اس دن قیامت میں کچھ افراد ہوں گے ایسے جن کے چہرے حشاش بشاش ہوں گے اور وہ اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے ایک یہ طبقہ ہوگا او وجوہ یوم فاقرہ اور کچھ ایسے ہوں گے چہرے جو بگڑے ہوئے ہوں گے جو فق ہوں گے سوکھ گئے ہوں گے مرجھا گئے ہوں گے غم سے فکر سے پریشانی سے اور سوچ رہے ہوں گے کہ آج تو وہ ہوگا جو ہماری کمر توڑ دینے والا ہے ایسا فیصلہ ہوگا جو ہماری کمر توڑ دینے والا ہے یہ سوچ رہے ہوں گے اس کی وجہ سے ان کے چہرے مرجھا گئے ہوں گے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو یہ سب سر مستیاں پیغمبروں کی مخالفت بحثیں طرح طرح کی باتیں شان بگارنا اور نبی کے سامنے اترانا اور تکبر کا معاملہ کرنا سب اس وجہ سے ہے کہ انہیں اپنی موت یاد نہیں ہے اذا بلغت التراقی وقیل من راق جب تمہاری تمہاری روح گردن کی رگوں تک پہنچ جائے گی روح جب نکالی جائے گی تو تلبوں سے نکلنا شروع ہوگی بالکل نیچے سے نکلتی ہوئی آئے گی اور نکلتے نکلتے اوپر کی طرف بڑھے گی یہاں تک کہ پھر وہ شہر رقص کے پاس آئے گی اور وہاں سے نکلے گی اور وہ حلق کے پاس ہوتی ہے جس کو ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں چار رگیں جس کے بعد اس میں زندہ رہنے کی کوئی صلاحیت باقی نہیں رہتی ان رگوں کو تراقی کہتے ہیں کل اذا بلغت تراقی جب تمہاری روح تراقی تک پہنچ جائے گی یعنی حلق تک پہنچ جائے گی اور کہنے والا کہہ رہا ہوگا کہ کوئی ہے جو اس کا معالجہ کر دے کوئی ہے جو اس کو کچھ پڑھ دے دم کر دے کوئی ہے جو ڈاکٹر کو بلا لے آئے من راق کون ہے جو اس کا ذرا اس کی تکلیف کو دور کر سکے ان أَنَّهُ الْفِرَاقِ اور اس وقت اس کو یقین ہو جائے گا کہ بس اب یہ دنیا والوں سے جدائی کا وقت ہے اب ہمارا یہاں قیام نہیں ہے پھر تھوڑی ہی دیر میں دیکھا جائے گا کہ کی وفت پنڈلیاں پنڈلیوں کے ساتھ جڑ گئی ہوں گی اور جوڑنے والے بھی جوڑ دیتے دیتے ہیں ہیں لوگ فوراً پیر سیدھے کر اور ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیتے ہیں کیونکہ روح نکلنے کی تکلیف سے جسم اکڑ کر پھیل جا سکتا ہے اس لیے اس کو جوڑ دیا جاتا ہے الا ربک المساق وہ وقت ہوگا آپ کے رب کی طرف لوگوں کے جانے کا اور روحوں کے پہنچائے جانے کا اس وقت میں وہ آدمی جس نے نماز نہیں پڑھی تصدیق نہیں کی جھٹلایا منہ پھیرا نبی سے اور اس کے بعد اپنے گھر والوں کی طرف اینٹتا ہوا مکرتا ہوا گیا اس کے لیے بہت بربادی ہے بے انتہا بربادی ہے اولا لکا فا اولا کا معنی ہے ویل لکا ویل لکا بربادی ہے تیرے لیے بربادی ہے تیرے لیے ثم اولا لکا اولا اور پھر بربادی ہے بربادی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے وہ تباہی کا مستحق ہے یہ کون شخص تھا اگرچہ کہ ہر ہر نبی سے منہ پھیرنے والے کے لیے یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں لیکن خصوصاً اس کا مصداق جس کے حق میں یہ آیات اتری تھی وہ ابو جہل ہے اس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے اور مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے تو اللہ تبارک و تعالی شاہ نے فرمایا کہ ہم بتائیں گے کہ کیا کیا بگاڑا بگاڑا جا جا سکتا سکتا ہے ہے اور نہیں چنانچہ بدر کا دن جب آیا تو ابو جہل اپنی قوم کے سامنے نمودار ہوا اور اس کے بعد اس نے کہا کہ محمد میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے آج دیکھو کہ کس کی شامت پکارتی ہے لیکن اس کے توڑے ہی لمحن کے بعد اللہ رب العزت نے انتہائی بری موت مرنے پر ابو جہل کو مجبور فرمایا اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدمی سمجھتا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا نہ حساب ہوگا نہ کتاب ہوگا نہ اس کو امر و نہیں کا پابند کیا جائے گا نہ اس کو جائز و ناجائز کا مکلب بنایا جائے گا بلکہ من مانی زندگی کے لیے چھوڑ دیا جائے گا ایسی بات نہیں ہے تم کو سمجھنا چاہیے کہ تمہارا کوئی خالق و مالک اور حاکم ہے من منی یمنا کیا انسان ایک قطرے ناپاک نہیں تھا جو ماں کی پیٹ میں ڈالا گیا تھا ثم فخلق فسوا پھر ایک قادر مطلق نے اس کو گوشت کا لوتھڑا بنایا پھر پیدا کیا پھر ٹھیک ٹھیک درست کیا فجعل منه الزوجين الذكر والانثى پھر اس کے ذریعے سے عورتیں اور مرد پیدا فرمائے کیا ایسی بڑی قدرت والی ذات کے لیے یہ مشکل ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھا لے الیس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى ایسی بڑی قدرت والی ذات کیا قادر نہیں ہے اس بات پر کہ مردوں کو زندہ کر دے اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں اللہ تعالیٰ کے لیے پہلی دفعہ پیدا کرنا دوسری دفعہ پیدا کرنا مساوی ہے لیکن عام عقل انسانی کے مطابق سمجھایا کہ کسی بھی شخص کو پہلی دفعہ کا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے اور دوسری دفعہ تو کچھ مشکل نہیں ہوتا بہت آسان ہوتا ہے تو جب ایک دفعہ تمہارا پیدا ہونا تم کو معلوم ہے قبول ہے اور ثابت ہو چکا ہے تو جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا ہے اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں دوبارہ پیدا کروں گا تو عقل کے اعتبار سے بھی اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے اس لیے عقلی اعتبار سے تو کم از کم تم اس کو تسلیم کرتے اور مان لیتے اس صورت کے آخر میں سوالیہ جملہ ہے علیہ علی کب قادر حدیث میں آتا ہے ابو داود ترمیزی وغیرہ نے نقل کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب آدمی اس صورت کے اندر علیہ بقادر علی پڑھے یا سنے تو وہ کہے بلا ضرور اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے اور اس میں کوئی شک نہیں اسی طریقے سے جب سورہ وطینی وزیتون کی آخری آیت پڑھے یا سنے علیہ صلی اللہ بحکم الحاکمین تو فوراً کہے بلا و ذالک من الشاہدین اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے اور اللہ رب العزت کی بتلائی ہوئی باتوں کو اور اتارے ہوئے کلام کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر ایمان لانے اور اس کے مطابق عمل کرنے اور زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے اور جس قیامت سے اللہ پاک نے اپنے بندوں کو ڈرایا ہے وہ واقع عظیمہ ہے اس کا سامنا ہونے سے پہلے اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا الحمد